اور یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں مؤمنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے ہاں ظالموں کو بجز نقصان کی اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی سامعین زائد کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن مؤمنوں کے لیے شفا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی بابت جس میں باطل کا شائبہ بھی نہیں فرماتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کے دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے شک نفاق شرک ٹیڑھا پن اور باطل کی لگاوٹ سب اس سے دور ہو جاتی ہے ایمان حکمت بھلائی رحمت نیکیوں کی رغبت اس سے حاصل ہوتی ہے جو بھی اس پر ایمان یقین لائے اسے سچ سمجھ کر اس کی تابے داری کرے یہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے لا کھڑا کرتا ہے ہاں جو ظالم و جابر ہو جو اس سے انکار کرے وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتا ہے قرآن سن کر اس کا کفر اور بڑھ جاتا ہے بس یہ آفت خود کافر کی طرف سے اس کے کفر کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ قرآن کی طرف سے وہ تو سراسر رحمت و شفا ہے چنانچہ سورہ فصلت کی آیت نمبر چوالیس میں اللہ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا ہدََ و شفا کہ نبی کہہ دیجئے کہ یہ ایمانداروں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور بے ایمانوں کے کانوں میں ٹینٹ ہے اور ان کی نگاہوں پر اندھاپن ہے یہ تو دور دراز سے آوازیں دیے جاتے ہیں اور سور توبہ کی یاد نمبر ایک سو چوبیس میں ہے وعیدہ میں ان ضلع سورہ الیا یعنی جہاں کوئی صورت اتری کہ ایک گروہ نے پوچھنا شروع کیا کہ تم میں سے کس کو اس قرآن نے ایمان میں بڑھایا سنو ایمان والوں کے تو ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں ہاں جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی گندگی پر گندگی بڑھ جاتی ہے وہ مرتے دم تک کفر پر قائم رہتے ہیں اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں الغرض مؤمن اس پاک کتاب کو سن کر نفع اٹھاتا ہے اسے حفظ کرتا ہے اسے یاد کرتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے بے انصاف لوگ نہ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں نہ اسے حفظ کرتے ہیں نہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں اللہ نے اسے شفا و رحمت صرف مؤمنوں کے لیے بنایا ہے